اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجروہے میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے